خیر مغلوب ہو جائے شر غالب آ جائے وہ اللہ تعالی کے ہاں ناپسندیدہ انسان یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو سراپا خیر وہ فرشتے ہیں جو سراپا شر وہ شیطان ہے جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہے ہر انسان کے اندر اچھائی کا پہلو بھی ہے برائی کا پہلو بھی اب برائی سے بچنے کے لیے اسے اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے خواہشات نفسانی کو روکنا پڑتا ہے اور اگر یہ کام نہ کرے تو وہ گناہوں کا مرتکب ہو بیٹھتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے برف کی تاثیر کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے آگ کی تاثیر کہ وہ گرم ہوتی ہے اسی طرح گناہوں کی بھی یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کے دل کو پریشان کرتے ہیں لہذا دنیا کا کوئی بھی انسان جو گناہ کرنے کے موقع حاصل ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں روکنے والا نہیں گناہ میں کوئی رکاوٹ نہیں وہ گناہ اپنی من مرضی سے کرتا ہے آوازیں آ رہی دے دیں وہ اپنی من مرضی سے گناہ کرتا ہے تو یہ پکی بات ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس بندے کا دل ضرور پریشان ہوگا وقت کا امیر انسان ہو عہدہ اس کے پاس موجود حشم و قدم موجود من مرضی کا کھاتا ہے جہاں چاہتا ہے سوتا ہے اگر وہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے دل پریشان ہو جائے گا دل کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا اس لیے ایسے لوگوں کو اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تو نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں ان کے دلوں میں سکون نہیں ہوتا یہ گناہ کی تاثیر ہے کہ جو شخص بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس گناہ کے مناسب سکون کی دولت سے محروم کر دیا جاتا ہے یہ طے شدہ بات ہے بے چینی ہوگی طبیعت کے اندر پرسٹیشن ہوگی اور پھر کہتے بھی ہیں کہ جی اللہ کا دیا ہوا تو سب کچھ ہے پتہ نہیں سکون نہیں ہے وہ سکون اصل میں گناہ کی وجہ سے نیوٹرلائز ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کرے انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی اور پھر سوچے کہ میں پرسکون زندگی گزاروں یہ بھلا کیسے ممکن ہے اس لیے آج آپ دنیا میں سفر کریں مادی اعتبار سے تمام سہولتیں لوگوں کو میسر ہیں لیکن ہر دوسرا بندہ جواب دے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ زندگی بڑی مشکل ہے ان کے کرتوتوں نے ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے ایک گنا کی تاثیر اور بھی ہے کہ جو شخص بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالی نیکی کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا وہ گناہوں کا ووال ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا مجھے ایک طالب علم ملے جن کو دور حدیث کیے ہوئے نو سال گزر گئے تھے اور وہ قرآن پاک کے حافظ بھی تھے کہنے لگے کہ ان نو سالوں میں ایک مرتبہ بھی مکمل قرآن مجید نہیں پڑا توفیق سلب ہو جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل یہ جو مشکل پیش آتی ہے نا نیکی کرنے میں یہ گناہوں کی وجہ سے گناہ انسان کو بوجھل بنا دیتے ہیں جیسے بوجھ ہو سر پہ تو بندے کا ہلنا جلنا مشکل اسی طرح گناہوں کے مرتکب ہونے والے بندے کا دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے طبیعت پہ سستی ہوتی ہے جی نہیں چاہتا عبادت کرنے کو کرے بھی صحیح تو عبادت میں لذت کوئی نہیں ہوتی نیکی کی توفیق کا سلب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی نحوست ہوتی اس لیے جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پرسکون زندگی دے اور اعمال سے بھری ہوئی زندگی دے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گناہوں سے ہٹ جانا اور دل میں پکا عہد کر لینا کہ آئندہ نہیں کروں گا اس کو توبہ کہتے ہیں توبہ کا کیا مطلب ہے ازمن جازمن ایسا عزم جو پکا ہو کہ اب میں نے گناہ کے قریب بھی نہیں جانا اس کو توبہ کہتے ہیں اور توبہ کرنے سے انسان اللہ رب العزت کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اتا اے اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب بن جاتا ہے ان اللہ یحب التوابین قرآن مجید کی گواہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں بلکہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں توبہ پر ان کو اتنا اجر ملتا ہے کہ اس اجر کو اگر پورے شہر کے گناگاروں میں تقسیم کر دیں تو سب گناگاروں کے گنا معاف ہو جائیں اللہ تعالی کو یہ عمل بہت پسند ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے توبہ کریں فرمایا توبو اللہ جمی لعلکم حکم فرمایا رب کریم نے اس بات کا اے ایمان والو تم سب کے سب مل کر توبہ کرو اکٹھے توبہ کرو تاکہ تم فلا پا سکو تو توبہ سے انسان کو فلا نصیب ہوتی چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے تنظیح القلب عن الزمب کہ دل سے گناہوں کو پاک کر لینا دل کو گناہوں سے پاک کر لینا دل میں حسرت بھی نہ رہے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ظاہر میں تو کہہ رہا ہوتا ہے جی توبہ اور دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ پھر موقع ملے یہ کامل توبہ نہیں ہے توبہ کہتے ہیں کہ دل سے گناہوں کو کی لذت کو ختم کر دیا جائے چاہت کو نکال ہی دیا جائے اس لیے دنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مقرب اللہ تعالی کا متقی بندہ کون ہے انہوں نے کہا وہ بندہ جس کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے اگر تشتری میں ڈالیں اور سرے بازار پھرائیں تو کوئی ایسی بات نہ ہو جس پر اس کو شرمندگی اور ندامت ہو دل میں بھی گناہوں کی چاہت نہ ہو گنا کو انسان گنا سمجھے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب گناہ میں لذت ہے کشش ہے تو انسان گناہ سے بچ کیسے سکتا ہے تو بھائی دیکھیے کہ اگر آپ کے سامنے ایک پلیٹ ہو مٹھائی رکھ دی گئی مگر بتانے والے نے بتا دیا کہ جناب ساری مٹھائی ٹھیک ہے صرف ایک پیس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے تو آپ ایک ٹکڑا بھی اٹھا کے نہیں کھائیں گے آپ کو کہیں بھائی ہے تو ایک پیس میں زہر ملی نا باقی تو سب ٹھیک ہے کھائیے کہیں گے نہیں میں نہیں کھاتا حالانکہ وہ مٹھائی میٹھی بھی ہے لذیذ بھی ہے اور آپ کو کھانے کی چاہت بھی ہے مگر زہر کے ڈر کی بنا پر آپ اس مٹھائی سے دور رہیں گے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے اس کو نقصان دہ سمجھتے ہوئے بالکل گناہوں میں اسی طرح لذت تو ہوتی ہے لیکن جب مومن دل میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے پروردگار مجھ سے ناراض ہوں گے تو مومن گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا کوئی آدمی انگارے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہے بچھو سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں دیکھتے ہی دور بھاگتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ نقصان پہنچائے گا جس طرح لوگ بچھو سے ڈرتے ہیں اللہ والے اسی طرح گناہوں سے ڈرتے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے تو پھر گناہوں سے بچنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عالم اسے کہتے ہیں جس پر گناہوں کی مزرتیں زیادہ کھل چکی ہوں جس شخص پر گناہوں کے نقصانات زیادہ واضح ہو جائیں وہ شخص بڑا عالم ہوتا ہے بڑا عالم وہ نہیں ہوتا کہ معلومات زیادہ ہو نہیں کئی مرتبہ زبان عالم ہوتی ہے اور دل جاہل ہوتا ہے عالم با عمل یہ کون ہوتا ہے کہ جس بندے پر گناہوں کی مزرتیں نقصانات زیادہ کھل جائیں اور وہ بندہ اس کے قریب بھی نہ جائے ہم نے دیکھا یہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر ان کو ذرا فیٹی چیز کھلانے کی کوشش کرو ذرا کھائیے جی بڑی بہترین مٹھائی ہے فلاں ہے فلاں ہے یہ لیں گے بھی تو بس بہت تھوڑی سی پوچھے بھائی کیوں نہیں کھاتے کہتے جی ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کے کھانے سے اندر ہوتا کیا ہے کیونکہ اس کو اللہ نے علم دیا کہ فیٹ کے کھانے سے دل کی شریانیں بند ہوتی ہیں بندہ دل کا مریض بنتا ہے وہ دور رہتا ہے اس سے اور جس کو نہیں پتا ہوتا وہ ماشاءاللہ اللہ ڈبل چیز کا پیزا کھا رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا مزے سے تو عالم کسے کہتے ہیں چونکہ طلباء کی مجلس ہے اس لیے اس بات کو ذرا کھول کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ عالم اسے کہتے ہیں کہ جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائیں اور وہ گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے قریب بھی نہ پھٹکے یہ شخص حقیقت میں عالم ہوا کرتا ہے یہ جو توبہ ہے نا یہ ہر شخص کو کرنی چاہیے شاید کوئی طالب علم سمجھے جی کہ توبہ کریں دنیا دار لوگ ہم کیوں توبہ کریں اللہ تعالی ہمارے مشائق کو جزائے خیر دے انہوں نے فرمایا ہر بندے کو اپنی زندگی میں ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے کیوں بھائی اب ذرا اس کی تفصیل سنیے کہ توبہ کے مدارج ہیں اپنے اپنے درجات ہیں چنانچہ کافر کو توبہ کرنی چاہیے کفر سے ایمان لے آئے مومن کو توبہ کرنی چاہیے کبائر سے تاکہ کبائر کو چھوڑ کر نیکوکاروں میں شامل ہو جائے نیکوکاروں کو غفلت سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کے ذاکرین میں شامل ہو جائیں جو ذاکرین ہیں ان کو وساوا سے شیطانی پہ توبہ کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ تو ہر بندے کے دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں تو جو وقت وساوت سے شیطانی کا گزرتا ہے اللہ والے اس پر بھی توبہ کرتے ہیں اور اگر یہ بھی آدمی کو نعمت نصیب ہو جائے کہ دماغ میں کوئی شیطانی خیال ہی نہیں آتا تو بھی بندے کو اخلاص کی کمی پر اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے جتنا بھی کوئی بندہ اخلاص سے عبادت کرنے کی کوشش کر لے وہ حق تو ادا نہیں کر سکتا حدیث پاک میں آتے ہیں اناس کلحم ہالکون الا العالمون انسان سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عالموں کے والعالمون عالم نہ کلحم العاملون اور علماء سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے ولا عامل کلحم ہالکون الل اور عمل کرنے والے بھی سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے مخلص لوگوں کے ول علی خطر عظیم اور مخلص بھی بڑے خطرے میں آج اللہ نے اخلاص کی نعمت دی پتہ نہیں موت تک یہ بحفاظت پہنچے گی یا نہ پہنچے گی اس پہ رویا کرتے تھے چنانچہ ایک صحابی رو رہے تھے ان کے دوست نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا کوئی غلطی ہو گئی تو ان کے قریب زمین پر گندم کا دانا پڑا تھا انہوں نے گندم کا دانا اٹھا کر دکھایا اور فرمایا کہ میں نے گندم کے دانے کے بقدر بھی کوئی گنا ارادتن نہیں کیا میں گناہوں پہ نہیں رو رہا اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اللہ نے جو نعمت مجھے اس وقت عطا کی ہے پتہ نہیں موت تک یہ مجھ سے محفوظ رہ بھی سکے گی یا نہیں رہ سکے کیا پتہ کل کیا ہونے والا ہے حدیث پاک میں آتے ہیں قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا رات سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا تو مومن تو ڈرتا ہے گھبراتا ہے اور اس وقت جیسے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے جن لوگوں کے دلوں میں عہد پہاڑ کے برابر ایمان ہے نا وہ بھی اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں جیسے ہر لمحے انہیں اپنے مرتد ہونے کا خوف ہوتا یہ ایسا وقت ہے تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنی جو بھی حالت ہے اس کی کمی کمی پر اللہ کے حضور توبہ کر لیں چند اعمال ہیں جو انسان کے لیے بخشش کا سبب بنتے ہیں جناچ ابن ٹیم رحمت اللہ علیہ نے المان الاوسط میں ان کو بڑی وضاحت سے لکھا ذرا توجہ فرمائیے وہ اعمال وہ اسباب جن کی وجہ سے گنا معاف ہوتے ہیں چنانچہ آج کس مجلس میں ان اسباب کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے امید ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں گے کہ کن کن اسباب سے ہمارے گنا معاف ہو سکتے ہیں سب سے پہلا سبب کیا ہوا توبہ کرنا سب سے پہلا سبب توبہ کرنا اپنے گناہوں سے توبہ کرنا آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کرنا اور دوسرا عمل اس کو کہتے ہیں استغفار استغفار ہوتا ہے گزرے ہوئے گناہوں پہ اللہ کے سامنے نہ ہونا جیسے بندے کے دل کو فکر ہوتی ہے نا یار میں نے اچھا نہیں کیا مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا یہ کیفیت جو دل میں آتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں غلطی کر بیٹھا اس کو ندامت کہتے ہیں اور یہی حقیقت میں استغفار ہوتا ہے تو استغفار ہوتا ہے پچھلے گناہوں پہ نادم ہونا اور توبہ ہوتی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا عہد کر لینا یہ ملتی جلتی چیزیں تاہم الگ الگ لفظ ہیں اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے تو بالمم وجد فی صحیفت ہی استغفارن کثیرا مبارک ہو اس بندے کو خوشی ہوگی اس بندے کو جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں استغفار کو کثرت کے ساتھ لکھا ہوا پائے گا اس کے استغفار پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے تو استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث پاک میں آتے ہیں فرمایا لو لم تز نیبو لذہب اللہ بکم و لا بکن یز نیبون اللہ پیغ فرح کہ اگر تم لوگ کوئی بھی گناہ نہ کرو تو اللہ تعالی تم لوگوں کو مٹا دے اور ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو گناہ بھی کریں اور اللہ سے استغفار بھی کریں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مغفرت کا ظہور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندوں نے اگر کوتا کر لی تو انہوں نے احساس بھی کیا کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے چنانچہ گناگار بندہ جب یا رب یا رب کہہ کے روتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا بھی پروردگار ہے تو یہ استغفار اللہ تعالی کو پسند ہے اور استغفار پر اللہ تعالیٰ بہت کثرت سے رحمت نادل فرماتے ہیں چنانچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا حضرت بڑا گنہگار گار ہوں بتائیے کہ میں کیا کروں فرمایا استغفار کرو ایک شخص آیا حضرت بارش نہیں ہو رہی کیا کرنا چاہیے فرمایا استغفار کرو ایک شخص آیا حضرت غریب ہوں کیا کروں فرمایا استغفار کرو ایک شخص آیا جی اولاد نرینا نہیں بیٹے کی دعا فرمایا استغفار کرو ایک شخص آیا جی باغ اللہ نے دیا ہے کوئی عمل بتائیں کہ پھل بڑھ جائیں پھل زیادہ لگیں فرمایا استغفار کرو ایک شخص آیا اللہ نے زمین دی دعا کریں اس میں سے پانی میٹھا نکل آئے فرمایا استغفار کرو اب جو سننے والا تھا وہ بڑا حیران کہ حضرت کو عجیب ایک جنرک فالمورا ہاتھ آ گیا جو آتا ہے اس کو استغفار کی تلقین تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت ہر بندے کو استغفار ایک ہی عمل تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ ہر العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بتلا دی کہ کہنے والوں نے کہا تھا استغفرو پیرو رب بکم ان نہ تو دیکھو استغفار کی وجہ سے اللہ تعالی گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں یوم دد کم بے اموال یورس علیسما علی تو بارش برسانے کا تذکرہ وہ یم دد کم بے اموال مال سے تمہاری مدد کریں گے وہ بنین اور بیٹوں کے ذریعے سے یج الخم جنات اور تمہارے لیے باغوں کے پھل کثرت سے عطا فرمائیں گے یج الخم انہارا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرما لیں تو ایک استغفار پر اتنی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں آج مرد اور عورتیں ذرا غور کریں نا آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ انہی میں سے کسی نہ کسی ایک پریشانی میں مبتلا اب یہ باغ کا پھل یہ نہ سمجھنا کہ جی آم کا باغ ہوگا اور اس کا پھل بڑھے گا نہیں جن کی فیکٹریاں ہوتی ہیں وہ ان کا باغ ہوتا ہے اور جو فیکٹری کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ فیکٹری کا پھل ہوا کرتا ہے جس کا بزنس وہ اس کا باغ اور جو بزنس میں سے ریٹرن مل رہی ہے یہ اس کا پھل ہے تو رزق کی کوئی بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالی استغفار کی برکت سے پریشانی کو دور فرما دیں کچھ لوگ پریشان اولاد نرینا کی وجہ سے کچھ اپنے گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ کوئی تعویذ گنڈے کی ضرورت ہے صرف استغفار کی کثرت کر لینے سے اللہ رب العزت اکثر پریشانیاں ایسی ہیں جن کو دور فرما دیتے تو آپ استفار کثرت سے کریں آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی اور اللہ تعالی مہربانی فرمائیں گے اور یہ استفار تو پوری زندگی کرنا ہے توجہ فرمائیے یہ استفار ہمیں پوری زندگی کرنا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر عمل قبولی نہیں ہوتے اس کے بغیر عمل قبولی نہیں ہوتے یہ نکتہ ذرا سمجھنے والا ہے دیکھیں ہم جتنی بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لیں ہماری عبادت اللہ تعالی کے شایان شان پھر بھی نہیں ہو سکتی امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ نے یہ بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا زور لگا لے جتنا بنا سوار کے عبادت کر لے کہ یہ بہت ہی زیادہ خدو والی عبادت ہو مگر اس کی عبادت اللہ تعالی کی شان کے پردوں سے نیچے ہی ہوتی ہے اللہ کی شان اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند ہے ہم اللہ تعالیٰ کے شایان شان عبادت کر ہی نہیں سکتے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شایان شان عبادت نہیں کر سکتے تو عبادت قبول کیسے اس کی مثال سن لیجئے اگر آپ کا بچہ چھوٹا پہلے دن سکول چلا گیا اور واپسی پہ تختی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور خوش ہو کے بتاتے ابو میں نے تختی لکھنا سیکھی اور آپ اس کی تختی پہ نظر ڈالے تو اس نے ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگائی ہوئی ہیں کوئی حرف سمجھ نہیں آتا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا الٹا سیائی کے دھبے لگے ہوئے ہیں مگر آپ خوش ہو کر بچے کو آئس کریم کے پیسے دے دیتے ہیں اب یہ جو آئس کریم کے پیسے ملے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے یہ بچے کی حوصلہ افزائی ہے بالکل اسی طرح ہم بھی جو باتیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان تو نہیں ہوتی لیکن ان اللہ بنا سے لرعف الرحیم اللہ تعالیٰ رعوف اور رحیم بندے کی حوصلہ افزائی کی خاطر ان کے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں اسی لیے استغفار کا حکم ہر عبادت کے بعد ذرا توجہ فرمائیے گا تو لبا کے لیے ایک بہترین نکتہ ہے کہ استغفار کا حکم ہر عبادت کے بعد دیکھیے وضو کتنی بڑی عبادت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہاتھ دھونے سے جو ہاتھ کے گنا ہو وہ دھل جاتے ہیں چہرہ دھونے سے آنکھوں سے گنا کیے دھل جاتے ہیں ہر عضو کے گنا دھل رہے ہیں کتنی بڑی عبادت ہوئی مگر جب آدمی وضو کر کے فارغ ہوا تو حدیث پاک میں اس کو بھی دعا سکھائی گئی جس میں فرمایا گیا استغفیرو و کا و اطوب الئی الی یعنی کی تو عبادت ہے وضو کیا مگر وضو کے بعد استغفار کی تعلیم دی اس لیے تاکہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی اللہ کمی معاف کر کے اس کو قبول فرما لیجیے اس کے بعد بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کتنی بڑی عبادت ہے اللہ تعالی کے قریب کر دیتی ہے بلکہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب علماء نے لکھا ہے فقہا نے کہ اگر کوئی گھاس ہو اونچی اور اس پر نماز پڑھنے والا فقط گھاس کے اوپر کے سرے پر سر ٹکا دے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا سجدہ ادا کرنے کے لیے اس کو اپنا سر اتنا نیچے دبانا چاہیے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے کوئی گدے پہ نماز پڑھ رہا ہے قالین پہ نماز پڑھ رہا ہے موٹی صف پہ نماز پڑھ رہا ہے تو فقط سر اوپر ملا دینے سے سجدہ نہیں ادا ہوتا سجدے کے لیے ضروری کہ اس کو آپ اتنا دبائیں سر کو کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہو کیوں کہ سجدہ کرنے والے نے اپنے سر کو اتنا جھکایا اتنا جھکایا اس نے جھکانے کی انتہا کر دی اللہ نے اس سجدے میں بندے کو اپنے فضل سے اٹھانے کی انتہا کر دی اس لیے سجدے میں جو بندہ ہوتا ہے وہ میراج المومن کی کیفیت میں ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی وسجد کا لفظ جہاں پر ہے وہاں قرب کا بھی تذکرہ ہے اب میں سجدے کے ڈر سے ذرا گھبرا رہا ہوں پڑھنے سے تو دیکھیے کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے میراج المومن کہا گیا مگر نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار کا حکم چنانچہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جب آپ دونوں طرف سلام پھیر لیتے تھے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر اور تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے بھائی کی تو عبادت ہے استغفار کس لیے تو استغفار اس لیے کہ اللہ جو عبادت کی وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے اس میں جو بھی کمی ہے مولا اس کو معاف کر کے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لیجیے جیسے آپ کسی کی منت کر رہے ہوتے ہیں نا پلیز آپ مہربانی کر دیں پلیز تو بالکل یہی ترجمہ بنتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ آپ کہتے ہیں پلیز اللہ پلیز پلیز میری اس عبادت کو قبول کر لیجیے تو نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار کا حکم اچھا اور دیکھیے تحجد کی نماز کتنی اعلی عبادت ہے جس کے تذکرے احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں فرماتے ہیں حل من سا پڑوتی اللہ فرشتہ ندا کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے اس وقت میں اس وقت جو تحجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے یہاں ایک علمی نقطہ طلبا کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً پلک اے محبوب آپ رات میں تحجد ادا فرمائیے نفلیں آپ کے لیے مگر ایسی عبادت ہے آسا یب آسا کا ربو کا مقام محمودا تو مفسرین نے لکھا کہ تحجد کی برکت سے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی مقام محمود کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں جو مومن دنیا میں تحجد کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی مقام محمود پر اس کو شفاعت عطا فرمائیں گے محبوب کو مقام محمود ملا اس عبادت پر اور بندے کو امتی کو اس عبادت کے کرنے پر قیامت کے دن محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی اب یہ اتنی بڑی عبادت ہے لیکن اس عبادت کے بعد بھی استغفار چنا کے حدیث قرآن مجید میں ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے انبیاء صلحاء گزرے فرمایا کانو قلیلم و بل اسہاری ہم فرون اب دیکھو کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں نہ کرتے رہے جو ساری رات پہلو جدا رہے بستر سے اللہ کے سامنے رکو اور سجود میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ اس طرح عبادت بری رات گزارنے کے بعد جب شہری کا وقت ہوتا ہے وہ بل اسہاری ہم یست تو وہ اس وقت استغفار کرتے ہیں معلوم ہوا تحجد کے بعد بھی استغفار کی تلقین کی گئی اچھا اور آگے بڑھیے حج کتنی بڑی عبادت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حج مبرور ہو مقبول حج نیکیوں والی حج فرمایا لئی سلہ جدان الل اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ حج مبرور ادا کرے راجا کا یومن ولدت ام وہ گھر اس طرح لوٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا پیدا ہونے کے دن جس طرح پاک تھا اس طرح پاک ہو کے واپس لوٹتا ہے اور حدیث پاک میں ایک اور بھی بات آئی الاسلام یحدم من کان قبلہ اسلام لانے سے بندے کے پچھلے سب گنا معاف فرمایا الحجرت و تحدم و من کا نقبل ہجرت جو اللہ کے راستے میں کرتا ہے پچھلے سب گنا معاف اسی حدیث میں فرمایا الحج جو یہدم من کا نقبل جو حج کرتا ہے پچھلے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور حدیث پاک میں آتے نبی السلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو کبھی اتنا ذلیل و رسوا ہوتے نہیں دیکھا یا تو بدر کے دن دیکھا تھا یا میدان عرفات میں رسوا ہوتے دیکھا روتا تھا سر میں مٹی ڈالتا تھا میری سالوں کی محنت ضائع ہو گئی اللہ نے گناگاروں کی بخشش فرما دی تو اتنی بخشش ہوتی ہے عرفات کے میدان میں لیکن جو بندہ وقوف عرفہ سے فارغ ہو چکا وقوف مزدلفہ کر کے واپس آیا اب وہ گناہوں سے بخشش پا کے واپس آیا نا گنا بخشوا کے واپس آیا چونکہ ادیت پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ پھر سمجھے کہ میرے گناہ نہیں بخشے گئے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خفا ہوتے ہیں تم میری رحمت کو کیا سمجھتے ہو یعنی بندے کو یقین کرنا چاہیے کہ وقوف عرفات کے بعد اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے اب اتنی بڑی عبادت کر لی مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے قرآن عظیم الشان ارشاد فرمایا عقید من حیث افعاد الناس وستغفر اللہ دیکھا یہ وقوف عرفات کر کے آئے بیٹھے لوگ ہیں اللہ ان کو بھی فرماتے ہیں کہ اب تم بھی اس پر استغفار کرو اللہ اکبر کبیرا اچھا چلے بات مکمل کرتے ہیں میرے اور آپ کی نیکی تو کسی درجے کی بھی نہیں سید الاولین والآخرین سید الانبیاء سید الملائکہ محبوب رب العالمین سبحان اللہ جن کی پوری زندگی عبادت بھری دین کی دعوت کے کام میں لگی ہوئی زندگی سبحان اللہ حتہ یتورمت قدما قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے ایسی پاکیزہ زندگی جنہوں نے گزاری بلکہ اپنے مقصد زندگی کو جنہوں نے پورا کر دکھایا چنانچہ میدان عرفات میں نبی الاسلام نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے آنے کا مقصد پورا کر دیا تم تک اللہ کی پیغام پہنچا دیا صحابہ نے ایک لاکھ کی تعداد تھی کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے امت کو نصیحت کر دی امانت کو ادا کر دیا نبی اسلام نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا اے اللہ تو اس بات کے اوپر گواہ رہا جن کی اتنی کامل زندگی کہ انہوں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا لوگوں نے گواہی دے دی وہ اللہ کے محبوب جب لوٹ کر واپس آتے ہیں تو رب کریم کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے اذا جا انسر اللہ ولفت ورائی الناس ید في نفی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره اللہ اکبر جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں میرے مولا جو پاکیزہ زندگی تھی معصوم زندگی تھی جب آپ اس معصوم زندگی گزارنے والے اپنے محبوب کو بھی فرماتے ہیں وسطر ہو آپ استغفار فرمائیے تو دوستو پھر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں تو پوری زندگی استغفار کرنا ہی ہے کوئی ذہن میں گمان مت رکھیے ہم دعوت کے کام میں لگ گئے ہم ذکر میں لگ گئے ہم اقامت دین کی کوشش میں لگ گئے ہم تو فلاں کام میں لگ گئے نہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کام اللہ کے شایا میں شان کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہمارے بڑوں نے چالیس چالیس سال عشاء کے سے فجر کی نمازیں پڑھی پھر بیت اللہ شریف کی جارت کے لیے حاضر ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ طواف کیا اور مقام اور مقام ابراہیم کے اوپر دو رکت میں قرآن کی تلاوت کر کے بالآخر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا ماں ابدنا کا حق کا عبادت و ماں رفنا کا حق کا مارفت اللہ اکبر کبیرہ گا تو معلوم ہوا کہ استغفار تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہی ہے تو دو اسباب ابھی تک بتائے جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں کون کون سے ایک توبہ سے اور دوسرا استغفار سے لیکن جب انسان استغفر اللہ پڑھے تو دل میں ندامت کی کیفیت ہو یہ نہ ہو کہ زبان سے تو الفاظ نکل رہے ہو اور دل میں کچھ منظر سج رہے ہو توبہ بر لب صبح برکف دل از لطف گنا زبان پہ توبہ ہاتھ میں تصبی اور دل گنا کی لذت سے بھرا ہوا معافیت خندہ می آیت بر استغفار ماں میرے استغفار پر تو معصیت کو بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے تو ایسا استفار نہ کریں غفلت والا اسی لیے رابعہ بصریہ اللہ کی ایک نک بندی وہ فرمایا کرتی تھی کہ استغفار ہونا یا تاج و الا استغفار ہم تو استغفار ایسا کرتے ہیں کہ اس غفلت بھرے استغفار پر بھی ہمیں استغفار کرنی چاہیے تو استغفار کریں تو حضور دل کے ساتھ دل کی ندامت کے ساتھ اس حدیث پاک میں آتے ہیں اندم توبۃن کہ دل کی ندامت کا دوسرا نام توبہ ہے تو توبہ اور استغفار یہ دو اسباب ایسے ہیں اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں ایک تیسرا بھی فرمایا الحسنات الماحیہ جب انسان نیک اعمال کرتے ہیں نا تو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جیسے وضو سے گنا دھل گئے نماز سے گنا معاف ہو گئے حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک بندے کے دروازے پر نہر ہو دن میں پانچ مرتبہ غسل کرے اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی صحابہ نے کہا نہیں رہے گی اللہ کے نبی فرمایا جو شخص پانچ وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جس طرح پانچ مرتبہ غسل کرنے سے بندے کے جسم کی میل اور کچیل دھل جایا کرتی ہے تو فرمایا قرآن مجید میں ان الحسنات یدہب نسیئات یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں گناہوں کے اثرات کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں لہذا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجیے تاکہ اس کے بدلے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معافی فرما دے چوتھا عمل جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ چوتھا عمل کون سا ہے سنیے دعا المؤمن للمؤمن مومن کی دعا دعا المؤمنین للمؤمن مومنین کی مومن کے لیے دعا اس سے بھی مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں واہ میرے مولا اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر نیکوں کے ساتھ تعلق رکھیں اور ان کی دعاؤں میں ہم بھی شریک ہو جائیں ہاتھ پاگ پڑھ دیتے ہیں جنازہ کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالی میت کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو یہ مومنین کی دعاؤں میں حصہ ہونا یہ بھی بڑی نعمت ہے بڑی نعمت کی بات ہے اس لیے اللہ والوں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ اپنی دوستی کیجیے تعلق رکھیے اللہ تعالیٰ انسان کو فتنوں سے بچا لیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کتنی مرتبہ انسان پریشانیوں سے بچ جاتا ہے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ماں باپ کی دعائیں پیر استاد کی دعائیں اپنے دوستوں کی دعائیں ان کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے کہنے والے نے کہا کہ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے بندہ ڈوبنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کی برکت سے پھر اچھال دیتے ہیں پھر باہر نکال دیتے ہیں تو مومنین کی مومن کے لیے دعا اس سے بھی گنا معاف ہو جاتے ہیں اس لیے قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی گئی کہ ہم مانگا کریں ربنا ولاخواننا الذين اخوان بالایمان دیکھا اپنے سے پہلے جو ایمان والے گزر گئے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا تو بھائی مغفرت ہوتی ہے تو دعا سکھائی گئی ورنہ دعا سکھانے کی ضرورت ہی کیا تھی تو اس لیے ایمان والوں کی صلحاء کی دعاؤں میں ہم شریک رہا کریں ان کو کہا بھی کریں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور کام بھی ایسے کیا کریں کہ بے اختیار لوگوں سے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلا کریں بھئی کتنے خائن ہیں جو آج بیویوں کی دعائیں لیتے ہیں یا کتنی بیویاں ہیں جو خامدوں کی دعائیں لیتی ہیں کتنی اولاد ہے جو ماں باپ کی دعائیں لیتی ہے یا کتنے شاگرد ہیں جو استادوں کی دعائیں لیتی ہیں دعائیں لینے والا سلسلہ آج بہت گھٹتا جا رہا ہے بلکہ سمجھو کہ مٹتا ہی جا رہا ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنے اچھے بن کر زندگی گزاریں کہ ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہمارے لیے دعا کریں اور دعا لینا مشکل کام نہیں ہوتا آپ کسی دکھی بندے کو محبت کے دو بول بول دیں آپ کے دو بول سن کر تسلی ہوگی وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے گا کسی اندھے کو راستہ دکھا دے سڑک پار کروا دے وہ بھی دعا دے دے گا مگر ہمارے دل میں اس کا احساس تو ہونا کہ ہم نے بھی دعائیں لینی ہے ہمارے اسلاف ایسی ایسے کام کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ دعائیں لیتے تھے اب سنیے حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت کہ بنی اسرائیل کی خواہش عورت تھی ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہم اگر اللہ کے کسی نیک بندے کو پانی پلائیں گے تو کیا ہماری اس پر مغفرت نہیں ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ خدمت کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے لہذا آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کریں بڑوں کی خدمت کریں ان کی دعائیں لیں ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پانچواں سبب فرمایا ما يعمل للمیت من اعمال البر کہ میت کے لیے جو نیک کام ان کے متعلقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میت کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ صدقہ کرتے ہیں جی میں نے والد کی طرف سے مسجد بنوائی والدہ کی طرف سے مسجد کے حصہ ڈالا بیوی کی طرف سے میں نے مدرسہ بنوایا یہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اپنے عزیزوں کی طرف سے تو اس عمل کی وجہ سے بھی ان کی مغفرت اب یہاں کچھ لوگ جو ہے وہ ذرا مغالتے میں پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں جی کہ نہیں مغفرت اس طرح تو نہیں ہوتی اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب انسان مر جاتا ہے ان قطع عمل اللہ سلاس اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے اور تین عمل کون سے ہیں ان میں سے ایک فرمایا گیا کہ اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو وہ عمل پہنچتا ہے دوسرا اس نے اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچایا تو وہ پہنچتا ہے یا صدقتن جاریہ زندگی میں صدقہ جاریہ کا کام کیا اب اس میں ایک نقطہ تھا کہ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا تو اب بتائیں بھائی کچھ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ مرتے ہیں تو ان کے پیچھے کتوں کی لڑائیاں کروائی جاتی ہیں ان کے پیچھے میلے لگوائے جاتے ہیں ان کے پیچھے ایسے کرتوت کیے جاتے ہیں کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں کہ جی فلاں کی یاد میں کرکٹ کا میچ اور کچھ ایسے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نیکوں سے تعلق جوڑا ہوتا ہے ان کے مرنے پر اللہ ان نیک بندوں کے دل میں اس محبت کے آثار کو ایسا جگہ دیتا ہے کہ وہ نیک لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں نیکوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا دینا یہ بھی اس مرنے والے کا عمل تھا اسی لیے ان نیک لوگوں کی دعائیں اس بندے کو پہنچا کرتی ہیں تو یہ کہنا کہ جی کچھ نہیں پہنچتا کیسے نہیں پہنچتا اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا یہ کس کا عمل تھا اگر یہ نیک نہ بنتا تو اس کے پیچھے بھی کتے لڑائے جاتے ریچھ کتے کی لڑائی ہوتی اس کے پیچھے گھوڑ دوڑ ہوتی یا کچھ اور ایسے ہنگامے ہوتے ایسے بھی لوگ ہیں آج جن کے پیچھے موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں ان کی یاد میں گانوں کی محفلیں ہوتی ہیں لیکن اگر یہ بندہ اتنا نیک بنا کہ اس نے زندگی میں نیکوں سے محبت کا تعلق جوڑا اب اگر یہ فوت ہو گیا اور یہ نیک بندے اس کی طرف سے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے اس محبت ان کے تعلق کو جوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر ان اعمال کا اجر پہنچا دیتے ہیں چنانچہ کسی کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں حج کر سکتے ہیں طواف کر سکتے ہیں تلاوت قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کلمے کا ورد کر کے بخش سکتے ہیں ان تمام اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ مرنے والے کو پہنچا دیتے ہیں چنانچہ چھٹا عمل حدیث پاک میں جو مختلف چیزیں بتائی گئیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں جھڑ جاتے ہیں تو چھٹا سبب سن لیجئے چھٹا سبب کون سا ہے فرمایا المسا اب التی یوکفر اللہ بحل خطایا فی دنیا یہ جو دنیا میں انسان کو مصیبتیں آتی ہیں ان پر اللہ تعالی اس کی خطاؤں کو مٹا دیا کرتے ہیں لہذا مصیبتوں کو مانگے نہیں ذرا توجہ فرمائیے گا مصیبتوں کو اللہ تعالی سے مانگے نہیں ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں ہم روئیں مولا کمزور ہیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں سر پہ بوجھ نہ رکھ دیجیے گا اٹھانا مشکل نہ ہو جائے اس لیے تو قرآن مجید میں بھی دعا مانگی گئی کہ اللہ ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے والوں پر ڈال دیا گیا ہم کمزور ہیں اللہ بوجھ زیادہ نہ ڈال دینا ہمارے اوپر بوجھ کو ہلکا کر دینا لیکن اگر کوئی مصیبت زندگی میں پیش آ جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمارے گناہوں کو یقیناً معاف فرمائیں گے کوئی مصیبت ایسی نہیں مومن کو دنیا میں ملتی جس پر اس کے گناہ معاف نہ کیے جائیں حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس کی دو جیبیں تھیں دائیں اور بائیں اور عادت تھی دائیں طرف اس کے پیسے رکھنے کی اور غلطی سے اس نے بائیں طرف ڈال دیے اب نکالنے لگا تو دائیں طرف جب ہاتھ ڈالا تو اس کو پیسے نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوا آہ نکلی اوہ میرے پیسے کہاں گئے اور تھوڑی دیر میں اس کو دوسری جیب میں مل گئے تو یہ جو تھوڑی دیر کی اس کو پریشانی آئی اس پریشانی پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے تو مومن کو تو مزے کہ جو بھی پریشانی آئے گی اگر ہم اس پر صبر کریں گے اللہ تعالیٰ صبر کی بنا پر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے تو اس لیے کئی لوگ پریشانیوں سے مصیبتوں کے آنے سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بھائی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اگر بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کیوں ہو سکتا ہے آپ نے اللہ کی محبت مانگی اللہ کا قرب مانگا آپ نے جنت کے بلند درجات مانگے تو اب آپ کے اعمال تو ایسے ہیں نہیں کہ آپ کو وہ قرب کے مقامات مل سکیں مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا وہ دینا چاہتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس بندے پر کوئی چھوٹی موٹی پریشانی بھیج دیتے ہیں جب اس پریشانی پر بندہ صبر کرتا ہے اس صبر کی سبب بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو قرب کے وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں اچھا کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا حاصل پیدا کر دیتے ہیں اب ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں فلاں بندہ ہمارا حاصل ہے او خدا کے بندے تم باد مخالف نہ گھبرا اے اوقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ تو حاصل اللہ نے پیدا کر دیا تم نے بڑے درجے مانگے تھے تم نے گناہوں کی بخشش مانگی تھی اللہ نے بخشش کا ایک سبب بنا دیا صبر کر لو صبر کا اجر دیکھنا اللہ تعالیٰ نیم کے عطا فرما دیں گے تو اس لیے ہم بے صبر نہ بنا کریں اگر زندگی میں کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جائے بس یہ سمجھیں کہ اس مصیبت اور پریشانی پر یقیناً اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ لانا تشریف فرمائے نبی علیہ السلاط اسلام کی خدمت میں چراغ جل رہا ہے ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا انا علی و انا اللہ راجون ام المومنین حیران اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کلمہ پڑھا جاتا ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ ہاں یہ پڑھا جاتا ہے جب مصیبت پہنچے مومن کی زندگی کا چراغ ہو جائے اس پہ پڑھیں اللہ اس پہ بھی اجر دیتے ہیں اور اگر گھر کا چراغ ہو جائے کوئی اس پر پڑھے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دیں گے اب جس مومن کو گھر کا چراغ گول ہونے پہ اجر مل جائے سبحان اللہ تو معلوم ہوا کہ یہ جو پریشانی ہے نا ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوش ہونا چاہیے کہ ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں ادھر ہی اپنے گناہوں کی سزا دے رہا ہو یا ہمارے بلندی درجات کا سبب بنا رہا ہو اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہمیں بچا لیں گے اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ دو خوشیاں اکٹھا نہیں کرتے دو پریشانیاں اکٹھا نہیں کرتے جو دنیا میں پریشان رہے گا اللہ آخرت کی خوشیاں فرما دیں گے جو دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھے گا پھر آخرت کی پریشانیاں اٹھانی پڑ جائیں گی اس لیے پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں ہوتی ذرا ذرا سی بات پہ جو شکوے کرنے لگ جاتی ہیں نہیں ہمارا مالک ہے وہ جو کر رہا ہے ہم مالک سے راضی ہیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں بہترین حالت میں رکھا ہوا ہے ہم اس کے اوپر اپنے مالک کا شکر ادا کیا کریں اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں صحیح عین کی روایت ہے ما یوسیب المینا من وسبن ولا نصب ولا ہم ولا حدن اللہ کفر اللہ بہا من خطا یاہو مومن کو زندگی میں کوئی مصیبت تھکاوٹ غم پریشانی ایسی نہیں ملتی مگر اللہ اس کے بدلے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں چھوئی موئی کی بوٹی نہ بنا کرے وہ ایک بوٹی ہوتی ہے ذرا ہاتھ لگا دو تو وہ بالکل سمٹ جاتی ہے ہم بچپن میں اس کو دیکھتے تھے تو ہم اس کو کہتے تھے چھئی موئی کی بوٹی آج ہم بھی چھئی موئی کی بوٹی بنے ہوئے ہیں ذرا سی کوئی بات آ جاتی ہے ہماری طبع نازک پہ ناگوار ہو جاتی ہے اللہ کے بندے ہم جنت میں تو ہیں نہیں کہ جہاں پریشانی ہو ہی کوئی نہ ہم تو دنیا میں ہیں اور یہ ہے ہی پریشانیوں کا گھر لہذا پریشانیاں تو آئیں گی البتہ جس دن پریشانی نہ آئے اللہ کا اور شکر ادا کیا کرے کہ الحمد ایک دن پریشانی کے اور بغیر گزر گیا ورنہ آنی تو ہے ہی صحیح جب تک موت نہیں آتی کوئی نہ کوئی پریشانی آئے گی تو ہم اللہ تعالی سے مانگے اے اللہ اول تو پریشانی سے بچا لیجئے اور اگر کوئی آ بھی جائے اللہ پھر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دیجیے ساتویں چیز جس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں فرمایا ما یلو فی القبر من الفتنتی نتی و قبر میں بندے کو جب رکھا جاتا ہے اس کو زگط قبر پیش آتا ہے زگت قبر کہتے ہیں کہ قبر کی دیواروں کا اس کو دبانا بیچنا یہ ہر بندے کو پیش آئے گا اللہ کی شان دیکھیں کہ مومن کو بھی آئے گا اور گناگار کو بھی آئے گا مگر فرق ہوگا کافر کو بہت زیادہ ادھر کی پسیاں ادھر اور مومن کو آئے گا تو کس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو کمی کو تاہی ہوگی اس کو معاف کر دیں گے پیش آتا ہے جناتی حدیث پاک میں آتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی ہیں وفات پائی نبی علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی جب قبرستان میں چلے تو نبی علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے پنجوں کے بل صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو ایسے چلتے تو کبھی نہیں دیکھا فرمایا سعد کے جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی پھر سعد لانوں کو دفن کیا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کے جنازے پر موت پر اللہ تعالی کا عرش بھی تین دن تک روتا رہا جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے مرنے پہ زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے ہیں اور عرش کے وہ دروازے روتے ہیں آسمان کے جہاں سے ان کے لیے رزق اتارا جاتا تھا قرآن مجید میں ہے نا فما بکت مسما اول تو اس سے مفسرین نے لکھا کہ کافروں کے اوپر تو ان کو رونا نہیں آتا لیکن مومن جو وجہ رحمت بنتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے نزول کے جب ان کی وفات ہوتی ہے تو زمین کے ٹکڑے بھی ان کی جدائی میں رویا کرتے ہیں تو اللہ کا عرش بھی روتا رہا اب بتائیے اتنے درجے والے مگر اسی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ سعد کو بھی زغت قبر پیش آیا تو یہ زگت قبر پیش آتا ہے علماء نے پھر اس کی تفصیل لکھی کہ بھئی کیوں پیش آتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بندے نے دنیا میں جو لذتیں لی ہوتی ہیں نا ان کی بھی تو کاسٹ ہوتی ہے نا اور ہر چیز کی کاسٹ تو پے کرنی پڑتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کے پرپوشنل نل اللہ تعالی قبر میں ضبط ہے قبر عطا فرما لے یہ لذتوں کی کاسٹ پے ہو گئی اس لیے ہم نے بعض اکابر کی زندگیوں میں پڑھا وہ لذیذ کھانے نہیں کھاتے تھے کہتے تھے لذیذ کھانے کھائیں گے اور قبر میں زیادہ ضبطہ پیش آئے گا حتیٰ کہ بعض کے حالات زندگی میں کہ لذیذ سالن سامنے آتا تھا پانی ڈال دیتے تھے کہتے تھے نفس کو لذتیں کیا دینی ایسا نہ ہو کہ آگے کی تنگیاں برداشت کرنی پڑ جائے تو یہ ضبط قبر بھی بندے کے لیے گناہوں کے بخشنے کا سبب بن جاتا ہے آگے آٹھواں کون سا سبب ہے جس سے گناہ معاف ہوتی ہیں حدیث پاک میں فرمایا گیا احوال یوم القیامتی و کربہ و شدا قیامت کے دن جو کرب بندے کو ملے گی دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا اور پریشانی ہوگی اور خوف ہوگا اس خوف دہشت کی وجہ سے بھی اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو قیامت کے دن کی یہ سختی بھی مومن کے لیے گناہوں کے بخشے جانے کا سبب بن جائے گی اس دن کی ندامت اس دن کی دھوپ وہ دھوپ ایسی نہیں ہوگی بلکہ گناہوں کے بقدر اس کا اثر ہوگا بندہ پسینے میں ہوگا کوئی ٹخنوں تک کوئی گٹنوں تک کوئی اپنی کمر تک کوئی گلے تک دھو اپنے پسینے میں ہوگا اور جیسے پانی میں کوئی چیز بوائل ہوتی ہے اس طرح اپنے پسینے میں بندہ بوائل ہو رہا ہوگا تکلیف ہوگی اس کو یہ جو تکلیف قیامت کے دن پہنچے گی اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو آٹھ باتیں ہو گئیں نویں بات فرمایا گیا کہ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل یوم القیامہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور ان کی شفاعت کی بنا پر اللہ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت عطا فرما دیں گے اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا شفاتی القبائر من امتی میری شفاعت میری امت میں سے جو کبائر کے مرتکب ہونے والے ہیں ان کے لیے ہوگی اور ایک حدیث پاک میں فرمایا خیر تو بین ید خلا نصف و امتی الجنہ و بین شفا مجھے اختیار دیا گیا اللہ نے فرمایا تم اپنے لیے چنو یا تو تمہاری آدھی امت کو جنت عطا کر دیں گے یا تمہیں شفاعت کی ہم اجازت دیں گے تو دونوں میں سے کس کو تم اپنے لیے چنتے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا فختر تو شفا میں نے شفاعت کو چن لیا لے انہا ام و اکثر اس لیے کہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے بھی زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جس دعا کو من و ان قبول کر لیا جائے گا چنانچہ ہر نبی نے دعا مانگی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کو بھی اختیار ملا فرمایا ہاں مجھے بھی اختیار ملا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا لیا اب قیامت کے دن میں یہ دعا کروں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا سبحان اللہ سبحان یہ کتنی اللہ تعالی کی رحمت ہے اس رحیم جو ہے اس جو ہے رحمت نبی رحمت کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا تو نبی علیہ سات اسلام کی شفاعت ان لوگوں کو ملے گی جن کو دین سے محبت ہوگی سنت سے محبت ہوگی مگر اپنے نفس کی خباستوں کی وجہ سے کوتاہیاں بھی کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو شفاعت کی وجہ سے معاف فرما دیں گے اور دسویں چیز اور آخری چیز فرمایا کہ جس وجہ سے بندے کے گناہ معاف ہو جائیں گے کون سی فرمایا رحمت اللہ و آف و مغ پیرا تو بلا سبب بن من العباد بندوں کی طرف سے کوئی سبب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں پر شفقت ہے رحمت ہے مہربانی ہے اللہ اپنی رحمت سے بھی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور یہ رحمت تو اتنی ہوگی اتنی ہوگی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر کبیرہ ان رحمتی وسیعت کل شعی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے چنانچہ حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام اپنے جو ہے وہ خطبات میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا ایمان والوں پر اتنے بخشے جائیں گے اتنے بخشے جائیں گے کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اس سے بھی امید لگ جائے گی ممکن ہے آج میری بھی مفرت کر دی جائے اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اپنے جو بنتے ہوگی اتنا رحمت کا ظہور ہوگا کہ شیطان بھی توقع کرنے لگ جائے گا ممکن ہے آج میری بھی مغفرت کر دی جائے اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا اس کریم کی رحمت کے کیا کہنے اللہ اکبر اسی کو کسی نے کہا کہ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے مغفرت بولی ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے مغفرت بولی ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے رود حجر چیخ اٹھا ہر بے گنا میں بھی گناہ گاروں میں ہوں ایسی اللہ کی رحمت ہوگی کہ بے گنا بھی تمنا کریں گے ہم بھی گناہ گار ہوتے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں آج بدل دیتے اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا وہ مالک کتنا قریب ہے اس لیے میں چاہیے ہم اس مالک سے دعائیں مانگا کریں اس سے لو لگایا کریں اس کو یاد رکھا کریں تاکہ قیامت کے دن اس مالک کی رحمت کا ظہور ہمارے اوپر ہو جائے انشاءاللہ جب اس کی رحمت کا ظہور ہوگا اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ مغفرتو ویرتوں کا من جنوبی و رحمتوں کا ارجا ہندی میں ناول اے اللہ آپ کی رحمت مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے اعمال کی نسبت آپ کی رحمت پر بھروسہ زیادہ ہے اعمال پہ تو بھروسہ کوئی نہیں کھوٹے سکے لیے پھرتے ہیں نا اس لیے کہ اللہ نے اگر تول لیا تو ہمارے اعمال کس قابل ہیں غفلت بھرے اعمال غفلت بھری نمازیں بس اللہ کی رحمت ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ ہم گناہ گاروں کی بھی ہو جائے گی اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا نبی عبادی میرے بندوں کو بتا دو انی ان الغفور الرحیم میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں اللہ کے بندوں کو یقین آ جائے اور وہ اپنے رب کو خوش کرنے کی کوششیں کر لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمارے تمام گنا معاف ہو جائیں تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہوتی ہے میرے دوستو سچی بات تو یہ تھی کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹ پھیر کے جاتا حق بنتا تھا اس کو پیچھے سے لات ماری جاتی اور دروازے کو بند کر دیا جاتا او بدبخت میرے دروازے کو چھوڑ کے جا رہا ہے آج کے بعد یہ دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا مگر مولا کریم ہے وہ فرماتے ہیں پیٹ پھیر کے جانے والے کو یا اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا جیسے چھوٹا بچہ ماں سے ناراض ہو جائے وہ پیار سے مناتی ہے بیٹے ماما سے نہیں روٹا کرتے یہی معلوم ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ شفقت کی بنا پر رحمت کی بنا پر اپنے بندوں کو منا رہے ہیں او دور جانے والوں کس در کو چھوڑ کے جا رہے ہو یا کبھی رب بکل کریم اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اس لیے ادیس پاک میں آتا ہے کہ ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا بگڑے ہوئے بندے کا انتظار اس کا پروردگار کرتے ہیں اور ماں کا کیا حال ہوتا ہے جس کا بیٹا بچھڑ جائے روتی ہے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں کھانے کو جی نہیں چاہتا نیند نہیں آتی سکون لٹ جاتا ہے لیٹی بھی ہوئی ہو اور آواز سے ہوا سے اگر دروازے کھٹک جائے ماں آنکھ کھل جاتی ہے شاید میرا بیٹا دروازے پہ آ گیا ہو ماں بیٹے کا انتظار اتنا کرتی ہے سوچنے کی بات ہے پھر پروردگار اپنے بندے کا کتنا انتظار کرتے ہوں گے اس لیے اگر کوئی غدار بوڑھا جس نے پوری جوانی نافرمانیوں میں گزار دی اور اب اس کا اولاد بھی کوئی نہیں بیوی بھی چلی گئی بہن بھائی بھی کوئی نہیں کوئی قریبی عزیز نہیں کسی دوست کے گھر رہتا تھا انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا تیری کھانسی سے ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے ڈر کوئی نہیں آپ اس کے لیے مگر وہ کہاں جائے اب وہ سوچتا ہے کاش میں نے اللہ کا در پکڑا ہوتا مخلوق کے سامنے یوں زلیل نہ ہونا پڑتا وہ باغی بوڑھا اب ہانپتا ہوا کانپتا ہوا لاٹھی کے سہارے چلتا ہے منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آت نہیں ذرا چلتا ہے سانس پھولنے لگ جاتی ہے چکر آتے ہیں پھر کھڑا ہو جاتا ہے ذرا آگے بڑھتا ہے اس حال میں چلتے چلتے اگر وہ اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے میرا مولا اتنا قریب ہے اس بندے سے یہ نہیں پوچھتے آنے والے تم میرے پاس کیا لے کے آ رہے ہو بلکہ اتنا پوچھتے ہیں آنے والے تم کیا لینے کے لیے آئے ہو نہیں پوچھتے تم نے جوانی کیسے گزاری تمہارے مال کا کیا بنا حسن و جمال کا کیا بنا وہ پر پروردگار اتنے قریب ہیں فرماتے ہیں میری رحمت اس بندے کا دوڑ کے استقبال کرتی ہے وہ ان اطانی اتئی تو ہر والا وہ چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے جو پروردگار اتنا قریب ہے کیوں نہ ہم اس پروردگار سے اس کی رحمت کو طلب کرے تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں کی قطار میں شامل فرمائے وہ آخر دار دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین